دار الاندلس وطن تیرا لہو لہو جو کل بھی تھا وہ آج ہے ادو تیرا تو سرخ رو جو کل نہ تھا وہ آج ہے وطن تیرا لہو لہو جو کل بھی تھا وہ آج ہے ادو تیرا تو سرخ رو جو کل نہ تھا وہ آج ہے شہادتوں کی داستاں کو لازوال کر دیا لڑاک جسم جان کو فلک نڈال کر دیا شہادتوں کی داستان کو نا زوال کر دیا لڑا کی جسم جان کو فلک نی ڈال کر دیا لڑا کی جسم جان کو فلک نی ڈال کر دیا وطن تیرا لہو لہو جو کل بھی تھا وہ آج ہے ادو تیرا تو سرخ رو جو کل نہ تھا وہ آج ہے وطن تیرا لہو لہو جو کل بھی تھا وہ آج ہے ادو تیرا تو سرخ رو جو کل نہ تھا وہ آج ہے کہ منتشر ہجوم کو بھی کارواں بنا دیا شہادتوں کے باب کو بھی داستا بنا دیا کہ منتشر شر ہجوم کو بھی کارواں بنا دیا شہادتوں کے باب کو بھی داستا بنا دیا شہادتوں کے باب کو بھی داستا بنا دیا وطن تیرا لہو لہو جو کل بھی تھا وہ آج ہے ادو تیرا تو سرخ رو جو کل نہ تھا وہ آج ہے تیرے عظیم شہر میں ہے آگ ایک لگی ہوئی عروس شہر دیکھنا ہے خون سے سجی ہوئی تیرے عظیم شہر میں ہے آگ ایک لگی ہوئی عروس شہر دیکھنا ہے خون سے سجی ہوئی عروس شہر دیکھنا ہے خون سے سجی ہوئی وطن تیرا لہو لہو جو کل بھی تھا وہ آج ہے ادو تیرا تو سرخ رو جو کل نہ تھا وہ آج ہے عداوتوں کے باہر میں موجن طوفان ہے لبوں پہ تجھ سے پیار کے بیان ہی بیان ہے عداوتوں کے باہر میں موجن طوفان ہے لبوں پہ تجھ سے پیار کے بیان ہی بیان لبوں پہ تجھ سے پیار کے بیان ہی بیان ہے وطن تیرا لہو لہو جو کل بھی تھا وہ آج ہے ادو تیرا تو سرخ رو جو کل نہ تھا وہ آج ہے وطن میں آگ خون کی ہے جنگ ایک چڑی ہوئی وطن میں آگ خون کی ہے جنگ ایک چھڑی ہوئی عروس شہر دیکھنا ہے خون سے سجی ہوئی عروس شہر دیکھنا ہے خون سے سجی ہوئی وطن تیرا لہو لہو جو کل بھی تھا وہ آج ہے ادو تیرا تو سرخ رو جو کل نہ تھا وہ آج ہے عرض پاک کے نگی تجھے میرا سلام ہو اے شہر خلد کے مکی تجھے میرا سلام ہو اے عرض پاک کے نبی تجھے میرا سلام ہو اے شہر خلد کے مکی تجھے میرا سلام ہو اے شہر خلد کے مکی تجھے میرا سلام ہو وطن تیرا لہو لہو جو کل بتا وہ آج ہے ادو تیرا تو سرخ رو جو کل نہ تھا وہ آج ہے عداوتوں کے بارے میں موج طوفان ہے لبوں پہ تجھ سے پیار کے بیان ہی بیان ہے لبوں پہ تجھ سے پیار کے بیان ہی بیان ہے وطن تیرا لہو لہو جو کل بھی تھا وہ آج ہے ادو تیرا تو سرخ رو جو کل نہ تھا وہ آج ہے میری سدائے درد میں یہ سینکڑوں سلام ہے تو پھر سے ایک بار آبی بھی ہم غلام ہے میری سدائے درد میں یہ سینکڑوں سلام ہے تو پھر سے ایک بار آبی بھی ہم غلام تو پھر سے ایک بار آبی بھی ہم غلام ہے وطن تیرا لہو لہو جو کل بھی تھا وہ آج ہے ادو تیرا تو سرخ رو جو کل نہ تھا وہ آج ہے وطن تیرا لہو لہو جو کل بھی تھا وہ آج ہے ادو تیرا تو سرخ رو جو کل نہ تھا وہ آج ہے وطن تیرا لہو لہو جو کل بھی تھا وہ آج ہے ادو تیرا تو سرخ رو جو کل نہ تھا وہ آج ہے جو کل نہ تھا وہ آج ہے